میں فلاں تمام طبیعت سپیک کر رہا ہوں کوئی نکل دی یہی کوئی نہیں آپ کو لے لو ملا پہ نبی سبحان اللہ ہاں، پر انہوں نے نام لکھنا ہے ہاں نہیں اور حسین مول

qo'llash va لا إله إلا الله بیٹا نہیں کرتے ہاں، دعا ہو جیسے میں دیکھ لوں هذه اکبر نہیں کر دے کتاب کو یار دہ کتاب کھول دیتے ہاتھ چار یار زندہ باد زندہ باد شیر بڑے گلے خراب ہے نہیں جی نہیں میں اپنا چنگی جی، جی، جی، ہوں نا غلط غلط اثر رکھتا ڈیلی ایک منٹ ٹائم کو نہیں ایک منٹ ڈیلی رات پر دن خطاب ہے میں خریدنے ٹائم چار چلا

چکوم چند اللہ تعالیٰ those uh, کافر جڑے ذاتی کمالات گند کا چپ کر گونے کتی دے بدل کی قسم کا جائے اہل ایمان سامان کا باعث لیکن اہل ضلالت شرک کا سبب کمائی میں بیٹھے

اگر یہ ہوئی کمالات ماضی انہوں لوگوں کے سامنے ہو سکتا ہے وہ چلے جم ہو سکتا ہے لیکن گل یہ یہ جدو کام ہو رہے ہیں جنہوں نے اصل سمجھا کہ صرف خدا ہی کرتا بلا دے آلما نے پہلے دن جو صحابہ پر پہلے دن کوئی یہ وضاحت کر دیتی دی قرآن کی آیات کا مطلب کٹیا کہ قیامت کا خاص انہوں نے شرمندگی نہیں تقبیر اس واسطے شرمندگی نہیں انہیں اسلام کی تعبیر تفصیل تشریح ایسی قیامت تک کوئی کافر اسلام کو انگلی نہیں اٹھاوے گا یہ اٹھاوے گا تو جواب نہیں کیا ہوگا تفسیر کی کی انہاں کیا میاں سمجھ گئے اللہ اللہ نے بنایا انسان کو خلیفہ جب خلیفہ بنایا شانہ رب والی

آخیا علم غائب ہوتا ہے کوئی شک نہیں قدرت ہوتی ہے سنتا بھی ہے سب کچھ وہ کرتا ہے سب کچھ وہ کرتا ہے لیکن یہ مطلب نہیں کیوں دیکھتا ہے پہلو دس دیتا پہلے ہزارے میں تین واسطے بندہ بنایا جا فل آج خالی انسان بنایا پہلے تہوار بنا خلیفا بنا خلیفے کا لفظ شیر بابی آتے کوئی اللہ کا آتے میں خلیفہ بنا وہ مطلب کی میں اپنا رنگ یہ رنگ نہی ہو سکتا استاد ڈرائیور شکینا ہوں چلا گی شامہ میں ساتھ رہا

کافرا دکھان بتا رہے ہیں کیونکہ خلیفاؤ بھی بنا مومنا کافرا لیکن سبحان اللہ وہ صرف مادری طریقے طریقے طریقے یہ روحانی مادری کر سکتے ہیں

فرش بڑھیا دیکھنے والی بادشاہ سے انہوں پہ گیا فرش ہے کہ پانی نہ جلد کرتے کا پتھر چکیا سونے تو سونا جیتے دیکھا سونا پتھر کے لیا اس چاہیے نہ بندے مارنے پہ نہ لٹ مار کرنی پی کھ پہ کا فرمایا سنا جا جنگ میں بادشاہی چاہنا جی بعد کسی واسطے مناسب نہ سی مناسب نہ توجہ سامنے سامنے حضرت سلیمان کے سامنے جن کم کرتے سن شیطان کم کرتے سن پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نے نماز جن جن آیا آیا کہ کہ بڑا سرکش کافر اعظم دین آپ اس ارادہ کیا مسجد کے تھم کر بن گیا مریدے

خالی دل کرنا نہیں دبیاں بڑیاں بھی ہو ہزار واقعات اٹھا واقعات اور

فرمایا آپ جاننے اللہ تعالی نے غیر فطری طریقے فطری انسانوں کی فطرت مطابق نہیں فوکل فطرت کیوں جنات انہوں انہوں اور کام کیا حضرت جگات کا بڑی اللہ تعالیٰ فرمایا میں یہ خزانے تیرے تابع کیتے کول پاوے بنڈے میں تیرے کو حساب نہیں اس واسطے بنے یعنی انسان کو لوٹ لٹ کو بغیر اللہ مبارک ادال نے کسی انسان کو جاتی کا نشانہ اس نے نہیں بڑھتا انہیں وہ مخلوق مقرر کی جی نہ یہ نہ ناگر

زیادتی کا کوئی تعلق نہیں ہاں یہ تم آ کے پتھر لو تھک جان گے انہوں واسطے کوئی تمہارے جب حضرت سلیمان پیغمبر نے شاہی بغیر انسان دکھ پہنچا بغیر کسی جرم لٹ مار

اس برا کا شاہی لینا وہ ہور طریقے نال اس طریقے نال اللہ تعالی نے سلسلہ کر دیتا بند دوسرے نبیا نے یہ پسند کیا لوڑ کی شاید اپنے وقت کی ضرورت کی شاید مدد پورا کر کے جاؤ گل نہیں سمجھ لگی لیکن ایسا ہے کہ کافر نے اس

یہ کمالات اتے بھی وہ شان اتے بھی وہ شان لیکن ہوں شانہ کاہر ہونا کاہر ہوئے تو ظاہر ہونا سنی سوکھا ہوتا ہے سنی نمج ہو پھر تو شانہ ظاہر ہون یہ مننا سوکھا ہے نبیاں بلیاں تو ہونا سوکھا ہے کیوں یہ نا سمجھ گیا کہ وہ خلیفے بنایا کی گل جانتا ہے وہ دے بھی سکتا ہے ہوں ان روحانی طریقے روحانی طریقے نبی بلی جانتے ہیں بنیادی طریقے ہے لیکن ہر چیز آیا بچہ پڑھیا بچہ پھر دیکھ کے دسے گا بالکل کیونکہ بچے کی علامات ظاہر ہو گئی ہیں جی روحانی کمال آتا ہوگا بچہ ہمیں آیا ہی نہیں

کو جام کر دیتا ہے گڈی میری سے جام انہیں کر دیتی ہے گڈی میری سے جام انہیں کر دیتی ہے ہوں یہ یہ کو قیدی دسل مگر ہر کی طرح صرف ایک آلہ آیا جس نے گیپ کو حاضر کر دیا ایک آلے نے وہ آلہ تو یار عجیب اور حیران جی، کی ہوگی دن سے بند پتل دیا پتری ریاں کر کے وہ خوش کر پوچھ کے وہ خوش کر دینی آج آنے کے ذریعے سے رابطہ کرنا مہربانی گھروں بہت بہت یہ کیا کرتی اور اللہ کیا بندہ اگر ان کی ساری کے لیے کر اجمیری ورگا اللہ کا گلا مشہور نے سردیاں سورج پہ گا بڑی کوشش کر رہے ہیں اہم جسم والے اتنے جہان کے خلیفے کون تھے فرشتے اللہ کے نبی کے کے کے روح شریف لیے فرشتے تھلے کی خلافت بھی بھی اتنی جاتے ہیں تا کر سونا نبی اتنے بیٹھ کے چھوڑ دیتا ہے کہ جہان کے فرشتے انہوں نے تابے زمین میں اس نے خلیفہ بنایا ہر کسی کو بنایا اس زمین توڑ کے اتلے جہان کا اس ذات پاک کے رنگ اتلے جہان کا جا خلیفہ بننا یہ نبیوں سے جہاں دربار میں بھی دروازے کھلے کا کا کا کا میرے آپ نام دان ہوا ہے ہے ہے کیوں کیا ہوتا تاکہ دسیا نبی نبی ایک ہی تصور چلتا تھے خوب فیتا اللہ نے ذات پاک نے حکم فرما کے میرے دل کو اپنی حکمت ادھر متوجہ کیا تھوڑی دنیا اقبال آخر ہے بس تھوڑی کیوں فرمایا انہیں دسیا ہے انہیں دسیا ہے کہ زمین کی خط خلاف زمین والا ہونا محمد اچھا دنیا سارا کچھ ہوں صرف اور تھوڑی ہوتے آ ل

یہ کوشش کر کے چپا گیا کوشش ہے کہ رب دینے کمزور بندہ اپنی زور تک اپنی ضرورت تک بھوکا پیاسا ہونے واسطے کراٹا جاگے ہونے واسطے اولاد کسی شہر میں کوئی ٹھیک نہیں رکھتا آدھا سونے تھی تھی یہاں سانپ مطمئن پال سارا کچھ میں یہاں کا خاطر ضرور ہوں جنہ میری توفیق میں کروں گا لیکن پربت جتارا ہاں، میں اصل کوشش اپنی تیرے واسطے سب کرتی ہوں ایمان نال دس کوئی آلے کے پیچھے بڑھی بول گئے سائنسدان نے آلہ بنانا تھا تو سال سمندر کے کنارے بیٹھا رہا سال پہاڑوں میں گھومتا رہا ان بڑھی بھول گئی کو اولاد گئی فلان گیا گیا گیا گیا سب لڑ ہر لیکن آلہ بنانے میں کامیاب ہو گیا بنانے میں کامیاب ہو ہو گیا گیا سب کچھ اس کے اندر محفوظ تو دعویٰ کر دعوا تک لوگ منتے پہ ہمیں یہ ٹکڑی پہلے گیا کامیاب ہو گیا ایمان دار دس جس بندے نے

لیکن بادی جی۔ روحانی سے معافی روپیے کے گی ہیں اللہ کے نبی ملے جنوب روحانی کما ل Gracias. de ایک شی مولا روم نے دیتی اور اس ساز پالنا سکتا ہے یا پانی پٹرول والی طاقت آ گئی ساری پانی پانی پانی پانی بنے ہی ہے یا پانی پٹرول پانی رہ کے رہی چلا گیا دونوں کام اور پٹرول کم پیٹرول اللہ القرن یہ ہے وہ روحانیت روحانیت ہے ہے ہے ہے یہ وہ ہوتا نر رکھ روہانے یہ تھلے رہنا گئے ماتا ماتا ہے پیچھے ہی رہے گا جو مرضی اللہ تعالیٰ واہدہ ہونا شریف مولا یہاں کے ہاتھوں جتنے بھی کمالات ظاہر کرنے نہیں ہوں گے اور وہاں نیند کی کوئی شہری وہاں نیند کی کوئی شہر نہیں فوجا نت بنا کوئی شہر نہیں کیوں

طرح اسلام کا ایسا مان مت ہو جس سے اسلام کا ہم کا شخص بھی ہے قرآن کا قرآن کے معنی سارے ہم نہ ظاہری ہیں کہ ظاہر قرآن کے لیے چلیے بچوں کے روح ہے سب کی ایسی رہے فرش نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا وہی بات تبدیل نہیں بدلتی موجودہ تو پھر کے آ ہے ہو نہیں سکتا طبیعت کی کیوں لہٰذا آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی وہ جو جاتا ہے کل سے آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی اللہ نہیں بالکل لائن دکان کھول پندر وعلیکم السلام

对，茶叶没得省。 سوال میں کریں گا یار نال کام ٹپائی کریں نہیں کر دو کتاب میں چاہیے ہاں۔ فلاش لاجو چلنے ریکارڈ چیک کرنے بیان